گی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائیں گے یہ بات بیان کر دی تو ایک طبقے کا تذکرہ پورا ہو چکا ہے دوسرے دو طبقوں کا تذکرہ ہے ایک ہے کافرین اور دوسرے ہیں منافقین تو کل ملا کے تین طبقوں کا تذکرہ ہوگا ایک کامیاب طبقے کا تذکرہ ختم کر چکے ہیں اب دو اور طبقوں کا تذکرہ ہونا ہے جو آیات میں نے شروع کی ہیں ان میں کافرین کا ذکر پہلے ہے اور منافقین کا ذکر بعد میں ہے اور منافقین کا ذکر تھوڑا تفصیل سے کیا ہے کیونکہ منافقوں کو پہچاننا مشکل یہ تیسرے طبقے کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں سرکار نے جب دین کی دعوت دی تو وہاں دو طبقے ہو گئے ایک ماننے والوں کا اور ایک منکرین کا ماننے والے ایمان والے کہلائے اور جنہوں نے مخالفت کھل کر کی اور سرکار کی دشمنی پر اتر آئے اور اس دعوت کو اور اس کلمے کی محنت کو سمجھ نہیں سکے ان کو قرآن کریم نے کافر کہا کافر کا کیا معنی اکثر جو برادران وطن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تمہارے قرآن میں کافر کہا ہے لیکن لغت اٹھائیں گے تو پتا چلے گا کہ کافر کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کافر کے معنی چھپانے والا کسان کو بھی کافر کہتے ہیں عربی میں اس بنا پر کہ وہ بیج کو چھپاتا ہے زمین میں اس لیے قرآن کریم میں ان کو کفار کہا یعنی کسان کھیتی کرنے والے نمبر دو رات کو بھی کافر کہتے ہیں رات جو ہوتی ہے نا تو عربی میں رات کو کافر کہتے ہیں اس بنا پر کہ وہ انسانوں کو اور ہر چیز کو چھپا دیتی ہے اور اسلام میں کافر اس کو کہتے ہیں جو توحید کی اقرار کو چھپا دیتا ہے اور شرک کرتا ہے اس لیے اس کا نام کافر رکھ اور کافر کا دوسرا لقب ہے منکر اور وہ زیادہ تر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے اس لیے مشرق مکے میں یہ طبقہ بالکل نمایاں تھا جیسے ابو جہل ہے اتبا ہے شیبہ ہے ولید ہے امیہ ہے اور بھی ان کے ہم نوا جتنے تھے سرکار کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے دشمن مدینہ منورہ ہے تو سرکار مدینے پہنچے ہیں اس سے پہلے ایک جوانوں کی جماعت روانہ کی تھی انہوں نے جا کر جو ہے کام شروع کر دیا محنت شروع کر دی اور جب تک سرکار تشریف لائیں وہاں تک تو پورا میدان جو ہے وہ ہموار ہو چکا ہے تو سرکار ایسے فضا میں مدینے آئے کہ زیادہ تر مدینے کے جو بڑے خاندان تھے اوس اور خزرج مسلمان ہوئے مدینے میں پہلے یہودیوں کا تسلط تھا لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعے کی تفصیل بہت زیادہ ہے اس لیے اس میں نہیں جاتے بعد میں اللہ تعالی نے اوس اور خزرج والے جو یمن میں رہ رہے تھے اور ہزار موت میں رہ رہے تھے وہ وہاں سے یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد یہ زیادہ تعداد میں ہو گئے اور یہودی جو ہے وہ مائنوریٹی میں آ گئے لہذا یہود مدینے سے باہر چلے گئے انہوں نے باہر کے حصوں کو آباد کیا جیسے آج کل سوسائٹیاں آباد ہوتی ہیں باہر کے حصے کو آباد کیا اور ان لوگوں نے مدینے کے جو یہ دو بڑے قبیلے تھے ان کے ساتھ اپنا سیٹلمنٹ کیا کہ بھائی ہم کو پناہ دی جائے اور ہم کو اپنے سب خوشی کے غم کے موقعوں میں ساتھ رکھا جائے ہم تمہاری مدد کریں گے تم ہماری ہیلپ کرنا یہ ان کے ساتھ جو ہے کمپرومائز ہو گیا تو اہل مدینہ نے ان کو رہائش کی اجازت دے دی کہ تم رہو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے امن و امان میں رہو گے کوئی تم کو نہیں چھڑے گا یہودی تھوڑے یونائٹ تھے یعنی ان کے طبقے میں اتحاد بہت تھا اور اوس اور خزرج والے سو سال تک لڑتے ہی رہے ان کے بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے سب ختم ہو گئے سرکار ایسے وقت میں آئے کہ کوئی مخالفت کرنے والا بڑا سردار وہاں نہیں تھا جو دو سردار تھے ایک میں سعد ابن معاذ تھے دوسرے میں سعد ابن عبادہ تھے سرکار پہ ایمان لا چکے ہیں اب یہودیوں میں ایک تو علماء کا طبقہ تھا جن میں سب سے بڑے عبداللہ ابن سلام تھے یہ اپنی کتاب تورات کے بہت بڑے ماہر تھے اور انہوں نے سرکار کے آنے سے پہلے اپنی تورات میں سے سرکار کے آنے کی پیشنگوئیاں نکالی اور نکال کر انتظار کیا کہ سرکار آئیں گے تو یہ پیشنگوئیاں جو ہیں وہ سرکار میں پائی جاتی ہیں تو ایمان لے آئیں جب سرکار آئے آ کر دیکھا تین سوالات جو ہیں وہ کیے تھے اس سے پہلے ایمان تو لا چکے تھے کہ سرکار کا چہرہ جو ہے وہی کہتا ہے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ایمان لے آئے اور پھر سوالات بھی کیا سرکار نے اس کے جواب دیے اور عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ نبی کے علاوہ اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا دوسرا ایک بڑا سردار تھا وہاں اس کا نام عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جب سرکار تشریف لائے تو وہ یہودیوں میں بھی ایک حیثیت رکھتا تھا اور اہل مدینہ میں بھی ایک حیثیت رکھتا تھا اب جب اوس اور خزرج والے مسلمان ہوئے تو سرکار کو اپنا امیر بنایا اب اس کی امارت جو ہے وہ خطرے میں آ گئی تو اس نے مخالفت شروع کر دی سرکار نے دعوت بھی دی تو خاطر میں نہیں لایا اس کی تفصیل حدیثوں میں ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے اور سرکار کو کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا لیکن بدر کے موقع پر سرکار کی کامیابی اور چمک دیکھی تو پھر یہ دب گیا اور اس نے کہا کہ اتنے کم لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اب تو مجھے ان کی بات جو ہے وہ سننی ہی پڑے گی اور تھوڑا دب کے رہنا پڑے گا اس کو بھی دعوت دی تو اس کو جب دعوت دی تو اس نے حکمت عملی اور اپنی سیاست کو سامنے رکھ کر کہا جی جی آپ کی بات بالکل منظور ہے آپ سچا دین لے کر آئے ہیں اور ہم کو منظور ہے آپ ہم لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے طبقے میں گیا وہاں لوگوں نے کہا آج تو تمہیں کھڑو کی دو نا کہ تم یہاں تو اپنی بات کرتے ہو مذہب کی اور وہاں تم نے یوں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور میں مسلمان ہوں آج سے کہا تم بھی ایسا ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں ایسا ہی کرو تم کو اگر مدینے میں سلامتی سے رہنا ہے امن و امان سے رہنا ہے کیونکہ ان کو دو دن کو برتری اور فوقیت اور غلبہ مل جائے گا پھر تمہارا رہنا یہاں مشکل ہو جائے گا اس لیے اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر وہاں کلمے کا اقرار بھی کرو اور تم یہاں آ کر اپنے جیسے تھے پہلے اسی طرح رہو یہ تیسرا طبقہ وجود میں آیا یہ ایسا طبقہ ہے کہ ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ ان کا معاملہ ایسا ہو گیا جس کو قرآن کریم نے کہا ویزا لق الزین آمن کالو آمنا ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں الیک سلیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے لوگ ہیں ویزا خلو ایلا شیاتی یہودیوں کو شیاتی کہا ہے کیونکہ یہ حقیقت میں شیاتی ہے تو یوں کہا کہ یہ جب شیاتی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان نہ ماں کو ہم تمہارے ساتھ ہیں گھبراؤ مت تو پھر وہاں ایسی بات کیوں کر رہے تھے فرما ان نہ ہم تو خالی یہ دین کی مذاق کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم نے کہہ دیا تھا باقی دل میں ہمارے کچھ نہیں اب ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات پر پکے یقین کو جس میں شک کا نام و نشان نہ ہو اور منافق زبان سے تو کہتا ہے آمنا اور دل کے اندر کفر اور سرکار کی دشمنی اور دین کی عداوت جمی ہوئی ہے یہ خطرناک طبقہ ہے کیونکہ آپ ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کاروائی کرنے جائیں گے تو خود ہمارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں ان پہ کاروائی کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے ایسی دوگلی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی تھی کہ گنگا میں گئے تو گنگا رام جمنا میں گئے تو جمنا داس اس لیے اقبال کہتے ہیں زاہدہ تصویر میں زنار کا دورہ نہ ڈال یا مسلمان کی طرف ہو یا برہمن کی طرف کوئی ایک طرف رہے آدمی کافرین نے کہہ دیا نہیں مانیں گے سمجھ گئے کہ یہ کھلے دشمن ہیں چوکن نہ رہیں گے لیکن منافق مل کے مارتا ہے اور پیچھے سے وار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہیں تمہارے ساتھ ہیں تمہارے لیے کام کریں گے جیسے کانگریس والوں نے پچاس سالوں تک ہمارے ساتھ کیا انہوں نے یوں کہا کہ ہم تمہاری پارٹی ہیں اور جتنے کام ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کی ان کے زمانے میں ہوئے دروازہ کھولا بابری مسجد کا تو انہوں نے کھولا شہید کیا تو ان کے زمانے میں ہوا بڑے بڑے حالات آئے تو ان کے زمانے میں کچھ کام مسلمانوں کا کیا نہیں انہوں نے حالانکہ دوسروں سے بھی توقع نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں بھائی کم ضرر والی چیز پسند کرنا ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ آگے جو لوگ ہیں وہ نجاست غلیظہ والے ہیں یہ نجاست خفیفہ ہے تو کم ضرر والی چیز کو بنسبت زیادہ ضرر والی چیز کے آدمی پسند کرتا ہے ہمارے دوست تھے ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت ووٹ ان کو دیں کہ ان کو دیں تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ ایک پیشاب ہے اور ایک پاخانہ ہے اس میں انتخاب کرنا ہے کہ کیا کریں گے خیر تو میں کہہ رہا تھا کہ اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ کا کہ جو دشمن ہے لیکن اس کی دشمنی کا پتہ نہیں چل رہا ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور دشمنی کرتا ہے تو اس سے چوکنا ہونا ضروری ہے اس بنا پر قرآن کریم نے یہ طبقے کی وعیدیں بھی زیادہ بیان کی اور ان کو کافرین سے زیادہ خطرناک قرار دیا اور یہ کہا کہ ان سے بہت زیادہ چوکن رہنا اور ان کو کہا کہ تم ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہو اور اپنے کو چھپانا چاہتے ہو تو لو ہم تم کو کھول کے رکھتے ہیں تمہاری سب اندر کی پول جو ہے وہ کھول کے رکھ تو یہ غلط پالیسی اختیار کرنا چاہتے تھے نبی کو وہی کی روشنی میں بتا دیا اب منافق کا معنی تو آپ کو سمجھ میں آیا انگریزی میں ہیپوکریٹس کہتے ہیں اور نفق جو ہے نا نفق یہ مولانا اعظم صاحب سورنگ کو کہتے ہیں سورنگ نفق سورنگ کیا ہے ادھر ایک اس کا داخلہ ہوتا ہے دوسری طرف اس کا ایک ایگزٹ ہوتا ہے ادھر سے انٹری اور ادھر سے ایگزٹ جنگل کے اندر ایک چوہا ہوتا ہے وہ بل بناتا ہے یہ جو دکان کا بل ہے وہ نہیں اس کے رہنے کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بل ہیں وہ بناتا ہے اور بنانے کے بعد جو ہے اس کے دو دروازے رکھتا ہے ادھر سے کھود کر بناتا ہے اور ادھر دوسرا ایک دروازہ ایگزٹ کا رکھتا ہے اب جب کوئی مارنے کے لیے آتا ہے تو یہ یہاں سے اندر داخل ہوتا ہے تو مارنے والا لکڑی لے کر یہیں کھڑا رہتا ہے کہ ابھی نکلے گا تو ماروں گا تو اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے لیکن وہ نکلتا نہیں ہے کیوں اس نے دوسرا راستہ طے کیا ہے وہاں سے نکل تو منافق ایسا ہے نفق سے نکلا ہے یہ لفظ منافق کا کہ دو روخا انسان ہے کہ پکڑ میں آتا نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو صحابہ تو بہت مسلمان بھولا بھالا بہت ہوتا ہے کتنا بھولا ہوتا ہے مسلمان کہ نماز پڑھنے آتا ہے تو ٹوپی نہیں لاتا کتنا بھولا ہے کہ نماز پڑھ کے جاتا ہے تو مسجد کی ٹوپی لیتا جاتا ہے تو یہ بہت بھولا ہے اس لیے اس کے جو فریب ہیں اس کے دھوکے جو ہیں اس سے چوکنا کیا ہے اس سے بہت زیادہ آگاہ کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ یہ طبقے کی بات کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ مسلمان تو دل سے ملتا ہے کسی کے ساتھ وہ دو پالیسیاں نہیں رکھتا جب جس سے ملے گا اخلاص کے ساتھ ملے گا اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ طبقے کی علامتیں بیان کی ان کی کرتوت بیان کیے اب ایک سوال ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں منافق ہے کہ نہیں کوئی تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفاق اعتقادی عقیدے کا نفاق یعنی دل کے اندر کفر کا کالا پن جمع ہوا ہے اور ایمان کی چمک کے لیے دروازہ بنے یہ اعتقاد کا نفاق ہے لیکن زبان پر ہر وقت کلمہ اور ہر وقت مسلمانوں کی تاریخ گاندھی جی کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موگیل گئے اور وہاں جا کر وہاں حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان سے کہا کہ میں اسلام کے اوپر ویاخیان دینا چاہتا ہوں تو لوگوں نے درخواست کی حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہمارے مریدین طلبا سب آ جائیں گے سب کو جمع کیا گاؤں والوں کو شہر والوں کو جمع کیا اور پھر گاندھی جی نے اے ٹو زیڈ جو ہے اسلام کی تعریف اور اسلام کے کمالات اور تمام چیزیں جو ہے بیان کر حضرت رحمت اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھے رہے گاندھی جی اپنی جگہ پہ بیٹھ بھی گئے تو لوگوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت آپ تو سر جھکا کے بیٹھے ہیں بیان تو ختم ہو گیا کہ نہیں میں تو اصل میں اور ایک چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ جو آدمی اسلام کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے تو میں منتظر تھا کہ اب کلمہ پڑھ کر اقرار کریں تب جا کر کے مانا جاتا ورنہ منافق بھی تعریف تو کرتے تھے لیکن وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو میں تو انتظار میں سر جھکا کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اب یہ پڑھیں گے اشد اللہ الہ الا اللہ وشد اللہ محمد رسول اللہ تو جب جا کر کے میں مانوں گا کہ بیان پورا ہو گیا چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے یا سردار پٹیل نے اسلام کی بہت تعریف کی بہت زیادہ تعریف کی تو پیچھے مولانا آزاد بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم کو روکتا کون ہے کلمہ پڑھنے سے اتنی تعریف کر رہے ہو تو کلمہ بھی پڑھ لو منافق جو تھے وہ اس طرح کے لوگ تھے تو ایک ہے نفاق اعتقادی یعنی عقیدے کا کہ اندر گھسا نہیں ہے ایمان اندر آیا نہیں ہے صرف زبان پر ہے دوسرا نفاق قولی و عملی یعنی باتیں جو ہیں منافقانہ کرتا ہے دو رخی بات کرتا ہے یہاں آتا ہے تو کہتا ہے تمہیں بھی ہارا وہاں جاتا ہے کہ تمہیں بھی بو ہارا تو یہ ہے زبان کی بات اور عمل میں نفاق پایا جاتا ہے بھائی کتنے وزرا ایسے رہے کہ جنہوں نے مندر کی ریبن کاٹی ایک وزیر ہیں اب نہیں ہیں لیکن انہوں نے جب وزارت ملی ان کو تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیوبند کی صنعت پھاڑ ڈالی اور اب مجھے کوئی مولوی نہ کہے بلکہ میں جو ہے اب ضرورت پڑنے پر سینما کی ریبن بھی کاٹوں گا اور مندر کی ریبن بھی کاٹوں گا قید خانے کے اندر ایک عرصے دراز گزارنا پڑا انہیں اور ان کو کان پکڑنے پڑے اور دوبارہ انہوں نے قرآن کریم جو ہے یاد کرنا شروع کیا اور فرما نجات تو اللہ نے دین دے رکھی یہ نعمت ہے دوستو اسلام بہت بڑی نعمت ہے تو نفاق قولی اور عملی کا یہ زمانہ ہے حضرت شیخ صاحب صاحبہ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نفاق اعتقادی کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دل کی چیز ہے عقیدہ کس کا سچا ہے اور کس کا نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن زبان سے بات کرے گا تو اندازہ ہوگا اس لیے قاعدہ بیان کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ کسی کو ڈیفینیٹلی عقیدے کا منافق سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد نہیں کہہ سکتے کیوں عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے پیت کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے اب اللہ کسی بندے کو بتائے تو اپنے نبی کو بتائے اور نبی کو کیسے بتائیں گے وہی کی روشنی میں بتائیں گے سرکار گئے تو نبوت ختم سرکار گئے وہی کا سلسلہ ختم تو اب کسی کے اعتقاد کے اعتبار سے منافق ہونے کو کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا اس بنا پر فرمایا کہ نفاق کے اعتقادی کا سلسلہ یہ سرکار پر ختم ہاں کھلم کھلا ایک چیز ظاہر ہو جائے تو پھر وہ منافق کیا اس کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں الیاز بلّہ کسی نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نماز کا انکار کرتا ہوں کافر ہو جائے گا اگر کسی نے کہا میں سب مانتا ہوں لیکن زکات کو نہیں مانتا کافر ہو جائے گا کسی نے یوں کہا میں حج کو اور پیلگریمیج کو نہیں مانتا کافر ہو جائے گا بلکہ سرکار کے لائے ہوئے دین کے کسی چیز کے بارے میں اگر گھٹیا درجے کی کامنٹ کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ منافق ہے یہ ایمان سے نکلا ہوا ہے یہ دور اتنا خطرناک ہے قولی عملی نفاق کا کہ علماء نے لکھا کہ انسان کو ہر دو تین مہینے میں ایک مرتبہ کلمے کا ویز بھی کرنا چاہیے اور اپنا نکاح بھی دہرانا چاہیے کون کون سی باتیں زبان سے آدمی نکال کر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا اس کو زبان کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے جو بگڑتا ہے معاملہ زبانوں سے بگڑتا ہے انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے خالی نکاح تو ہاں کہاں تو اجنبی جو ہے اس کے ساتھ رشتہ کتنا گہرا ہو گیا اور ذرا طلاق کہا تو رشتہ جو گہرا تھا وہ تلاق کر کے ٹوٹ گیا لفظ طلاق بولنے نہیں تو دیکھیے پھر سب کہہ رہے تھے کہ خالی اتنا طلاق کہاں اس میں اتنا دس سال کا رشتہ کہے کا ٹوٹ گیا تو میں نے کہا نکاح تو ہاں کہاں تھا تو کہے کا جڑ گیا تھا جب جڑ گیا تھا اتنے لفظ پہ تو اتنے لفظ پہ ٹوٹ بھی سکتا ہے نا زبان کا اعتبار ہے فیصلے جو ہیں اس لیے اگر کسی جگہ مسلمان چلے جائیں حملہ کریں اب تو نہیں حملے کا معاملہ لیکن کسی جگہ پہنچ گئے اور وہاں جیسے ہی حملہ کیا تو وہاں والوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور اقرار کیا اشد اللہ الہ الا اللہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور اگر اٹھا لیا تو اللہ کا آد و پیمان ہم سے اٹھ جائے گا پرانے کریم میں واقعہ ذکر کیا ہے کیا ایک دستہ بھیجا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشی کی بات یہ ہے کہ خواتین بھی سن رہی ہیں اور ان کو بھی شوق ہے تو قرآن فہمی یعنی قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ اس کا جذبہ اور اس کا شوق اور اس کا شوق ہمارے اندر پیدا کرنا ہے تو ایک دستہ بھیجا سرکار نے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو سامنے قبیلے والے اپنی بکریاں جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو تو یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے کہ گاؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ سلام کر دو سال کو مال تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سلام کیا تب بھی صاحب نے ان کے اوپر حملہ کیا کچھ لوگوں کو جو ہے قیدی بنا دیا کچھ کو مار ڈالا ان کی بکریاں بھی لے لی سرکار کے دربار میں آئے تو رودات پیش کرنی پڑتی تھی جو بھی دستہ جہاں بھی گیا ہے تو واپس آ کر رودات پیش کرنی پڑتی تھی جیسے وہ جماعت میں ساتھی گیا تھا تو واپس آیا تو اس کو رودات سنانے کے لیے بٹھایا کہ بیٹھ کر سنا کہ تو نے کیا کیا چالیس دن میں اس نے کہا الحمدللہ میں بھی تمہاری طرح بہت بگڑا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کو اس راستے میں چلایا اور میں کام کر ہو گیا تو رودات سناؤ بھائی دستہ لے کر گئے تھے تو کیا کیا چند لوگوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ان لوگوں نے سلام کیا پھر بھی ان پر حملہ کیا توبہ یہ کیا کیا تم نے سلام تو اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان ہے کنے حضور وہ جان بچانے کے لیے انہوں نے پڑھا بھائی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا اور کہا تھا سلام تو تم نے ان کا دل چاک کر کے دیکھا تھا ان کے دل میں اتر کر دیکھا تھا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نہیں کہا دل میں تو اتر کے سرکار کیسے دیکھ سکتے ہیں تو پھر کہا ان کو مار کیسے سکتے ہیں نہیں مار سکتے تو کہا سرکار وہ زبانی جمع کر فرمایا ہم لوگ اتنے کے ہی مکلف ہیں دل کے حال اللہ کے حوالے کیا جائے گا اوپر سے اس لیے مسئلہ بیان کیا ہے وہ کیا مسئلہ ہے ملی جنید صاحب کہ اگر ایک شخص ہم کو نہیں معلوم دل میں کیا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے ہماری مسجد میں شرعی زندگی جی رہا ہے اور سب شاعر پر عمل کر رہا ہے وہ انتقال کر جائے گا تو ہمارے قبرستان میں دفنائیں گے سلاط جنازہ بھی پڑھیں گے اور اگر یہ سب شاعر ہیں تو ہم اپنی بیٹی بھی اس کو دیں گے ہم اتنے دل کا حال معلوم نہیں ہے کہ وہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے ایسے واقعات ہوئے ایک صاحب کالج میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پروفیسر سے کہا کہ اب رمضان آ گئی ہے اس بنا پر میں ذرا تراوی وغیرہ پڑھوں گا روزے رکھوں گا شہری کروں گا تو میں شہر میں جانا چاہتا ہوں کہ شہر میں جانے کی ضرورت نہیں یونیورسٹی میں وہ فلان جگہ جو بڑا کیمپس ہے اس میں چلے جاؤ وہ سب ہو رہا ہے اب وہاں گیا وہاں دیکھا تو تراوی رات کو ہو رہی ہے بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ کہیں جانا نہیں پڑا اور وقت پر افطار ہو رہا ہے اور شہری بھی ہو رہی ہے لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں جب قرآن ختم ہو گیا جس نے ملاقات کی کہ بھائی بہت آپ لوگ بڑے مبارک کتنے حسین چہرے کتنے آپ لوگ ایماندار ہیں انہوں نے کہا ہم لوگ تو یہودی ہیں سر ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ریئرسل کر رہے ہیں اور اس طرح سے تیار ہو کر پھر تمہارے کام کریں گے آگے تمہارے علاقوں کے اندر ہم کو کام کرنا ہے تو یہ سب ہم ریہرسل کر رہے تھے باقی ہم جو ہے مسلمان یہ ہے معاملہ بڑا خطرناک تو اندر کا حال کس کو معلوم اللہ کو معلوم اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے میں آ کے فرمایا کہ اللہ کا تقل بہو تم نے اس کا سینا اور جگر چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑا کلمے کا بڑا ویلیو ہے کوئی کلمہ پڑھ لے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کلمے کا اقرار کر لے اٹھی ہوئی تلوار رکھ دینی پڑے گی ختم اور اگر مار دیا تو سرکار نے فرمایا ایمان لانے سے پہلے جس درجے پہ وہ تھا وہ درجے پہ تو آ جائے گا تیرے درجے پہ وہ آ جائے گا بہت نازک معاملہ ہو گیا اس سے پتا چلا کہ یہ سرکار نے بات فرمائی ہے اس وقت جب کہ آپ حیات ہیں اور یہ واقعہ پیش آیا اب دوسرا مسئلہ ہوا سرکار تبوک سے واپس آ رہے تھے یہ اخیری زمانے میں غزوہ ہوا ہے اور سرکار نے اور کسی غزوے کے لیے اتنی زور کا چندہ نہیں کیا جتنا کہ غزوہ تبوک میں ممبر سے چندہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا منزل یقرد اللہ کردن لہو اضعافا کثیرا کون ہے جو دے گا تو صاحب کرام نے دینا شروع کیا غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ابو عامر راہب نامی ایک شخص تھا یہودیوں کا بڑا پادری مانا جاتا تھا اس نے ایک جگہ پر مسجد بنائی تھی تو وہ آیا سرکار کی خدمت میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا آپ نے وہاں آ کر اس نے کہا سرکار میں نے بڑی حسین اور خوبصورت شاندار مسجد بنائی ہے اور آپ کو افتتاح کرنا ہے سرکار نے کہا بہت خوشی کی بات ہے میں کل صبح آتا ہوں افتتاح کرتا ہوں سرکار تو چھوٹے سے گھروں دے اور چھوٹا سا مسجد کوئی بنائے گھر میں اس کی بھی افتتاح کرنے جاتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی سرکار کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے پھر جو ہے بڑھاپا آ گیا اور بارش میں اور رات کے اندھیرے میں اب ہماری تو راتیں بالکل دن کی طرح ہو گئی اتنی لائٹ اتنی روشنی ہے کہ اندھیرے کا شکوا ختم ہو گیا اور اجالے کا شکوا ہو گیا کہ ضرورت سے زیادہ روشنیاں کی جاتی ہیں مسجد کے اندر چراغ کا ٹھکانا نہیں مسجد میں چراغ کا ٹھکانا نہیں ابھی احمد آباد میں ایک مسجد میں میں گیا تھا تو وہ مسجد آج سے پچیس سال پہلے ایسی ویران تھی کہ خالی ایک دیا جو ہے رات کو جلا دیا جاتا تھا بس سمجھتے تھے کہ ہم نے مسجد کہاں حق ادا کر دیا رات کو دیا لا کر جلا دیتے تھے صبح میں بجا دیتے تھے اور روزانہ آ کے پابندی سے دیا جلاتے تھے آج تو الحمدللہ وہ مسجد آباد ہے پنج وقتہ اور دعوت کا کام اور سب الحمدللہ اس میں بڑی عافیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو مسجد بنائی بڑی شاندار حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کہا کہ میں نے گھر کے کونے کے اندر ذرا مسجد نما ایک حصہ بنایا ہے آپ اس کی افتتاح کرنے آئیں گے حضور نے فرمایا بالکل آؤں گا کل صبح آتا ہوں ٹائم نہیں دیا کسی بھی وقت آؤں گا تو تشریف لائے اور صحابہ بھی ساتھ تھے اور آتے ہی پوچھا کہ بھئی تمہارے مسجد کے اندر مجھے کہاں نماز پڑھنا ہے پہلے افتتاح فرمائی دو رکعت پڑھ کر دو رکعت کے ذریعے سے افتتاح کی دو رکعت پڑھی سرکار نے تو صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے نفلی نمازوں کے لیے جماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے کہ تدائی جائز نہیں تدائی کس کو کہتے ہیں مولانا اعظم صاحب تدائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہوں تو تدائی نہیں ہے چار ہو گئے تو تدائی ہے اب سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے تو اتفاقی بات ہے کہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہونے کا شرط کس کو ملے اس لیے پڑھ لیا حضور نے نہیں کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان میں احتکاب جہاں کرتے تھے وہاں جو ہے وہ تحجد کی نماز کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تھے تو مجمع احتکاب میں چار سو تین سو آدمی کا اول نیچے کھڑا ہو جاتا تھا لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ نفلی نمازوں کے لیے جماعت کو تو علماء نے نہ کہا ہے حنفی مسلک کے اعتبار سے اور آپ یہ کر رہے ہیں فرمایا کہ وہ تدائی منع ہے پوچھا کہ تدائی کس کو کہتے ہیں فرمایا تدائی کا لغوی معنی یہ ہے کہ اعلان کیا جائے کہ بھائی نماز ہو رہی ہے آ جاؤ جڑ جاؤ میں تدائی نہیں کرتا تو تدائی کا وہ اصطلاحی معنی انہوں نے نہیں لیا حضرت نے اور اس کا لغوی معنی کہ اعلان نہیں کرتا میں کھڑا ہوتا ہوں لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے تو تدائی کہی نہیں ہے میں نے بلایا نہیں ہے خود آگے تو جب بتایا گیا کہ بھئی یہ تدائی کا مطلب ہے فرمایا اس کا میں لوگ بھی مانا یہ میرا تفرد ہے چنانچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ تفرد ہے آج بھی دارالعلوم کا فتویٰ یہ نہیں ہے تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی اور فرمایا کہ میں آتا ہوں رات کو وہی آئی کہ جس مسجد کی تم افتتاح کرنے جا رہے ہو یہ تو اسلحہ جات رکھنے کے لیے اور تمہارے خلاف یہاں روزانہ مشورے کرنے کے لیے انہوں نے یہ مرکز بنایا ہے نہ مسجد کا تو نام ہے اور اصل میں تو تمہارے خلاف کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد کا ایک روپ کھڑا کیا ہوا ہے اس لیے یہ مسجد کی افتتاح یہ ہے کہ اس کا اختتام کیا جائے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی ابو استقبال کے لیے کھڑا تھا وہ گئے اور جا کر کے پوری مسجد گرا کے رکھ دی تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کیا فرمایا افتتاح نہیں ہے اس کی افتتاح کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر کر دیا جائے اس لیے کہ تمہارا ارادہ اس کے پیچھے نمازوں کی پابندی اور نمازوں کا قائم کرنا نہیں جبکہ مسجد کا مقصد ہے نمازوں کا قائم کرنا جیسے کہ قرآن کریم نے کہا ون المساجد اللہ فلادا اللہ اللہ کے لیے خیر تو نفاق قولی اور نفاق عملی کا یہ دور ہے اور نفاق اعتقادی اس لیے علماء نے کہا کہ آج کسی مسجد کو مسجد درار نہیں کہہ سکتے قرآن نے اس کو مسجد ہے نقصان پہنچانے والی مسجد آج کسی کی بنائی ہوئی مسجد کو زیران نہیں کہہ سکتے حالانکہ کبھی کبھی جو ہے وہ خواہش کی بنیاد پہ مسجد بنتی ہے ایک جگہ گاؤں میں ایک مسجد کافی تھی وہ بھی بری بھرتی نہیں تھی لیکن اس میں جو ذمہ دار تھا اس کے جوتے دوسرے ذمہ دار نے اٹھا کے باہر پھینک دیے اس نے کہا تھے مارا جوڑا بات ہے کہ نہیں ہاں ہوں تاری مسجد میں الگ مسجد بنا تو اس نے اس بنیاد کے اوپر دوسری مسجد بنائی عبادت کے لیے نہیں بنائی بس اپنی انانیت بتانے کے لیے بنائی تو بھی ایسی مسجد کو مسجد دیرار نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ حقیقت میں کیا ہے حال یہ کوئی نہیں جانتا صرف اللہ جانتے ہیں اللہ نبی کو بتاتے ہیں تو نبی لوگوں کو بتاتے ہیں چنانچہ منافق کون کون ہیں اس کی پوری فہرست حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی کہتے ہیں کہ میں تیس سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا اپنے زمانے میں جو زندہ تھے ان سے یہ تیس لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ اپنے نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم کو حضور نے منافق تو نہیں گردان کے حضرت حذیفہ کی فہرست میں داخل کیا اتنا ڈرتے تھے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اس کے باوجود جو ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ جبریل کے بعد نمبر دو کے اوپر میں جنرل کے اندر جاؤں گا تو یہ جو ہے وہ حضرات کا عالم ہے ایک ہمارا دوسری بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور چپکے سے جا کر پوچھا کہ حضیفہ تم کو میرے ساتھ محبت ہے بتاؤ تمہاری فہرست میں نبی نے کہیں مجھے منافق منافع ہے اتنے بڑے صحابی کو کہ یوں فرمایا کہ جہاں عمر چلتے ہیں وہاں شیطان کی مجال نہیں ہے کہ چل لے اور جس راستے سے حضرت عمر گزرے مجال نہیں ہے کہ اس گلی سے شیطان آئے اس کے باوجود اس قدر ڈر رہے ہیں اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یہ سب آیا یہ قرآن فہمی کا خلاصہ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفر اب وہ طبقے کا تذکرہ ہے سوام علیہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کلم کلا آپ کی دعوت کا انکار کر دیا ہے سوال علیہم ان کے اوپر برابر ہے ہوں تم آپ ان کو سمجھائیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لا یومنون یہ لوگ نہیں آئیں ایمان نہیں لائیں گے تب سوال ہوتا ہے کہ جب دعوت دینے کے لیے پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے نبی مرسل کو اور سرکار مدینہ کو بھیجا دوسرے جتنے نبی ہیں علاقوں کے اعتبار سے ہیں سرکار پورے عالم کے نبی ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں اور نبی الانبیاء بھی ایسے کہ سرکار نے فرمایا کہ آج اگر علیہ السلام دنیا میں آ جائیں تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اخیری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی شریعت نہیں سرکار کی شریعت کے مطابق جو ہے دنیا کا نظام چلائیں گے اور اسی کی دعوت دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ سرکار جو ہے خالی نبی نہیں ہے نبی الانبیاء ہیں دوسرا معراج کے موقع پر معراجیں چھ ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن جسمانی معراج ایک ہے باقی سب روحانی معراجیں ہیں اور منامی ہیں تو وہ جو ہے پانچ ہیں یہ جو معراج تھی جس میں جسم کے ساتھ آپ اوپر تشریف لے گئے اس میں یہاں سے سیدھے بیت المقدس کی طرف جو ہے براق لے کر چلی براق کو براق کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ براق نکلا ہے برق سے برق کہتے ہیں بجلی کو براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رفتار بھی بجلی کی طرح بہت تیز تھی بہت تیز رفتار سواری اب یہ براک کے فر تھے دوم تھی یہ راندیر میں براک بنتی ہے ان کے اوپر وہی آئی تھی کہ ایسی براک تھی باقی کتابوں میں نہیں لکھا اور حدیثوں میں کہیں نہیں آیا ہے باقی یہ لوگ اپنے حساب سے بناتے ہیں اس کا نام براق رکھا ہے اور ایک سال اس نے نہیں بنائی تھی تو شیطانی عمل یہ ہوا کہ وہ جو ہے اتفاق سے اس کے گھر میں ایک آدمی مر گیا تو دوسرے سال کہ ایک سال ہم نے براک نہیں بنائی تو ہمارے یہاں موت واقع ہوگی تو دوسرے سال انہوں نے جو ہے بڑی اور براق بنائی کہ کہیں بڑی موت واقع نہ ہو جائے پھر بھی بنانے والا مر گیا تو بہرحال حال یہ تو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے براق کے بننے نہ بننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بیت المقدس پہنچے سرکار تو انبیاء کو متشکل کیا گیا ہے ان کی ارواح کو لا کر کے بیت المقدس میں مسجد کے اندر جمع کیا اب لوگ کھڑے ہیں انبیاء کھڑے سب انتظار میں ہیں کہ دیکھ کہ آگے کیا کاروائی ہوتی ہے کتنے میں سرکار تشریف لائے کہاں آپ نے گاڑی پارک کیا ہے ہم لوگ حج میں گئے تھے تو ایک راجستھان کا جو ہے فیملی بھی ہمارے ساتھ تھی جب ہوائی اڈے پر پہنچے پہلی مرتبہ وہ لوگ سفر کر رہے تھے انہوں نے کہا گاڑی نظر نہیں آتی گاڑی گاڑی نہیں جہاں جب ہوائی جہاز سے جانا ہے گاڑی پیچھے رہ گئی تو اب جب وہاں پہنچے تو لوگ حیران ہم بھی آپ کھڑے ہیں کیا ہوگا آگے کاروائی سرکار کی جو براق ہے اس کو باندھ دیا یعنی پارک کر دیا مسجد کے کنارے پر اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سے ملاقات کروائی اور ہاتھ پکڑ کر امامت کے مسلح پر کھڑا کیا کہ اب آپ کا منصب آ گیا اب انبیاء کو بتانا ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی تو آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بھی بنایا جب آئے ہیں دعوت دینے کے لیے پورے عالم کو جب دعوت دینا شروع کیا تو مشرقی نے مکہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الزین کفر جن لوگوں نے انکار کر رکھا ہے توحید کا آپ کی دعوت کا تقزیب کر رکھی ہے آپ کی تکفیر کر رکھی ہے تو فرماتے ہیں ان الزین کفرو سوام علیہم آپ ان کو سمجھاؤ کہ نہ سمجھاؤ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے کسی بھینس کے سامنے دو گھنٹے آپ تقریر کرو بھینس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی بھی تقریر آپ کر لو اس کو کیا فرق پڑنا ہے جیسے کہ کسی شیعہ کے سامنے ہم ابو بکر اور حضرت عمر کی منقبت بیان کریں گے تو وہ کہے گا اعتقاد اس کو پیدا ہوگا اور کہے گا عقیدہ اس کا بنے گا وہ تو پہلے سے دشمن چلا رہا ہے فرماتے ہیں کہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کتنا بھی سمجھائیں گے یہ لوگ نہیں مانیں گے تو اب سوال ہوتا ہے کہ جب بتا دیا کہ آپ سمجھاؤ یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر سمجھانے کا مطلب کیا ہے پھر دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے کہو دعوت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر دعوت پر اللہ اجر دیں گے ہر دعوت پر آپ کو اللہ تعالی مرتبہ دیں گے آپ کو رتبہ دیں گے یہ تو آپ کا کام ہے دعوت دینا ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے وہ بھوکتیں گے لیکن آپ کو تو اپنی دعوت جو ہے پوری شان کے ساتھ دیتے چلے جانا ہے اور نہ مانے تو آیت کو سامنے رکھو تمہیں تسلی رہے گی کہ پہلے ہی اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے سوا علیہم امنگ لائی ہوں ان لوگوں کی مقدر میں ایمان لانا لکھا ہی نہیں ہے تو کہاں سے ایمان لائیں گے لیکن آپ کو آپ کی دعوت دینے کا اور آپ کی محنت کا اجر اور بدلہ اللہ کی طرف سے ضرور ضرور ملے گا یہ آیت پر آج اختتام رہے گا آیت لمبی ہے دوسری منافقین کے احوال بیان کرنے والی تین مثالیں ان کے تین حالات تھے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر یہ رکو ختم ہونے والا ہے تو فرماتے ہیں ومن الناس سے ان کا بست و تفصیل کے ساتھ جو تذکرہ ہے خیال ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کا جو سبق ہوگا اس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ذکر ذکر باقی رہ گیا ہے تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا جائے تو اچھا ہے صرف لا الہ الا اللہ کا ایک چھوٹی سی تصویر کر لیتے ہیں قرآن کریم کی برکت بھی شامل ہو جائے گی اور ذکر اللہ کا جو فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اور ہم بھی کوئی اللہ اللہ کر کے اٹھیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ مجلس جو ہے بے فائدہ نہیں رہے گی ویسے قرآن کریم کا فہم اور اس کی سمجھ کے لیے ہم لوگ بیٹھے یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ مقصد زندگی ہے اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ ذکر کی کثرت یہ بھی ایمان والے کی علامت ہے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی تو رگ بس کا دیا وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغاله وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللہ معین تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اللہ نور قلوبنا بنور القرآن و زین اخلاقنا بنور القرآن و ذقلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن اللہ اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا و ذہاب حمومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے در بدر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا ذوق شوق عطا فرما اے اللہ اس کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما اے اللہ اس کے معانی پر عمل نصیب فرما اے اللہ اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما عشق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے معانی پر عمل کی سعادت عطا فرما اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما اے اللہ جو حضرات اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو دارین میں بہتر بدلے عطا فرما اللہ پورے عالم میں عقیدہ حقہ سے متعلقہ جتنے ادارے چل رہے ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما اے اللہ جملہ مسلمان عالم کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما طلباء کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی ایمان کی حفاظت فرما اپنی رضائے دائمی عطا فرما اے اللہ گھروں کو تلاوت سے سرشار رکھنے والا بنا اے اللہ زبانوں پر قرآن کریم کی تلاوت کو جاری فرما جو حفظ قرآن کر رہے ہیں اے اللہ ان کے قلوب کو اور ان کے حافظوں کو قوی فرما اے اللہ بے احترامی سے حفاظت فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا تلاوت قرآن کا شیدائی بنا اے اللہ ہمارے سلسلے کو قبول و مقبول فرما اور اس کو تادم حیات جاری ساری فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیر منظور فرما میرا پتی